امارہ بن عمیر کہتے ہیں کہ جب عبید اللہ بن زیاد اور اس کے ساتھیوں کے سر لائے گئے اور کوفے کی ایک مسجد میں انہیں ترتیب سے رکھ دیا گیا اور میں وہاں پہنچا تو لوگ یہ کہہ رہے تھے آیا آیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سانپ سروں کے بیچ سے ہو کر آیا اور عبید اللہ بن زیاد کے دونوں نتنوں میں داخل ہو گیا اور تھوڑی دیر اس میں رہا پھر نکل کر چلا گیا یہاں تک کہ غائب ہو گیا پھر لوگ کہنے لگے آیا آیا اس طرح دو یا تین بار ہوا جامع ترمزی حدیث نمبر تین ہزار سات سو اسی یہ حدیث صحیح ہے